السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہنساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں تیسویں سپارے سے ایک اور کہانی یہ کہانی ہے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کی جی سورت الکوثر کی سورت الکوثر آپ میں سے اکثر بچوں کو یاد ہوگی چھوٹی سی ہے نا آسان سی آئیے اس کی کہانی سنتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے پیارے بیٹے حضرت قاسم تھے اس کے بعد سیدہ زینب اس کے بعد عبداللہ اس کے بعد ام کلثوم اس کے بعد حضرت فاطمہ اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب حضرت قاسم چھوٹی سی عمر میں ہی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے تو یہ سب سے پہلے بیٹے تھے جن کی وفات ہوئی تھی اس کے بعد حضرت عبداللہ کا بھی کی بھی وفات ہو گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے جب یہ ہوا تو مکہ کے جو لوگ تھے جن میں آنس بن وائل ابو لہب اقبہ بن معید تھے وہ بہت خوش ہوئے وہ گلیوں میں شور مچاتے اعلان کرتے پھرتے تھے کہ بس اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بیٹے فوت ہو گئے ہیں ان کی نسل ختم ہو گئی ہے اور یہ ابتر ہو گئے ہیں صورت القوثر میں ہے نا ابتر ابتر کا مطلب ہوتا ہے ایسا درخت جس کی جڑ نہ ہو اور جس درخت کی جڑ نہ ہو وہ تو مر ہی جاتا ہے وہ کوئی کھڑا تھوڑی رہتا ہے تو وہ کہتے تھے کہ جس کے بیٹے نہ ہوں وہ تو ایسا ہی ہوتا ہے جیسے بغیر جڑ کا درخت جو کہ ختم ہو جاتا ہے جس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا اور اس کا نام بھی دنیا سے ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا ہے جب وہ لوگ اس بات پر خوش ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی کہ ان کے پیارے محبوب سب سے پیارے بندے اداس ہوں کیونکہ جب مکہ کے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو پہلے ہی اداس تھا اپنے بیٹے کی وفات پر وہ اور زیادہ اداس ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی سی صورت نازل فرمائی اور اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور کہا میرے پیارے بندے ان لوگوں کی بات پر آپ اداس نہ ہوں ہم نے آپ کو بہت زیادہ نعمتیں دی ہیں ہم نے آپ کو کوثر دی ہے اس لیے آپ شکرانے کی نماز پڑھیے قربانی کیجیے اور جہاں تک جڑ کٹنے کی بات ہے تو آپ کے دشمن ایسے درختوں کی طرح ہیں جن کی جڑ نہ ہو آپ ایسے نہیں ہیں آپ کے لیے تو دنیا کی ہر نعمت موجود ہے اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پیارے نبی ہم نے آپ کو کوثر دی ہے کوثر کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی زیادہ کوئی چیز اتنی زیادہ ہو کہ لوگوں کو اس کا اندازہ ہی نہ ہو سکے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ آپ کے دشمن تو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ کے بیٹے بھی فوت ہو گئے ہیں مگر اصل بات تو یہ ہے کہ ہم نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے کہ اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور فرمایا مجھ پر ابھی ایک صورت نازل ہوئی ہے پھر آپ نے صورت الکوثر آخر تک پڑھی اور پوچھا کیا تم لوگ جانتے ہو کوثر کیا ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں چلا جا رہا تھا اور یہ تب کی بات ہے یاد ہے نا آپ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے آسمانوں کی سیر کرنے تو اچانک ایک نہر آ گئی اس نہر کے کنارے کھوکھلے موتیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے میں نے پوچھا یہ جبرائیل یہ کیا ہے تو جبرائیل نے بتایا یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے پھر دیکھا تو اس کی خوشبو یا مٹی مہکنے والی کستوری کی طرح تھی کستوری ایک خوشبو کا نام ہوتا ہے اور پیارے نبی نے ایک دفعہ یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس میں بہت خیر ہے یہ وہ حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت پانی پینے کے لیے آئے گی کوثر کی نہر جنت میں ہے اور حوض کوثر یعنی کہ اس کا کچھ حصہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں ہوگا جہاں پہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے اکٹھے ہوں گے اپنا حساب کتاب دینے کے لیے اور حدیث میں آتا ہے کہ اس حوض میں بھی جنت کے دو پرنالوں سے پانی گر رہا ہوگا یعنی کہ اصل میں تو یہ نہر موجود ہے جنت میں مگر یہ آ رہی ہوگی اس میدان میں جہاں پہ سارے لوگ جمع ہوں گے اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے برتن تاریک رات میں صاف روشن آسمان پر چمکنے والے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں یعنی کہ جن برتنوں میں اس کا پانی پیا جائے گا اور جو ایک دفعہ اس سے پانی پی لے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے یعنی کہ کوثر کے دو مطلب ہوئے ایک تو وہ خوبصورت نہر ٹھنڈا میٹھا پانی جو جنت میں موجود ہے اور دوسرا وہ بہت زیادہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی تھیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کون سی نعمتیں تھیں قرآن نبوت اسلام شریح احکام حکمت علم اور حک لوگوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی قوت عبادت اچھے اخلاق لوگوں کی محبت معجزے اور پھر اس کے بعد اتنے بات ماننے والے فرما بردار دوست یعنی کہ صحابہ کرام امت دین کا غلبہ دشمنوں پر روب اتنی زیادہ فتوحات یہ تمام نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر اس چھوٹی سی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ نعمتوں کا ذکر بھی کیا کوثر کہہ کے اور پھر کہا کہ بس اتنی زیادہ نعمتیں جب اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو اور قربانی کی کہانی تو آپ سن ہی چکے ہیں آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ